عشق کے رنگ میں اس پار کھلتے غلاموں پہ وہ اسرار گرے تیرے بدوسی کو سنائے شعر ابرار میں ہر لحظہ کو ہر عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب اختار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار گرے تیرے بدوسی کو سنائے شگ ابرار میں ہر لحظہ کو ہر ورنہ وہ سید اشو تربیو اربیو کرشیو مدنی اور کرا ہم سے گنہ گا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے بولو کے رنگ میں رنگ جا آر سو یہ گوپل و متاغر و منور و مصفا و مجلا تو را جو نظر آئے کہیں جلوائے ہوئے شہ ہے اپرا آر سو یگ کے گوپل ٹرم و متاغر و منور و مصفا و مجلا تو را جو نظر آئے کہیں جلوائے ابرار پد قدموں کی چمک جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدر وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونت گلزار قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے ہیرا چمک جائے دمک جائے چمک جائے بنے رون گلزار عشق کے رنگ رنگ آپ کے ذکر یا رسول شوسمتی سام سمام سی لگنے گری گرشی کشا رسیدار جی نو میں درو کاش کے رنگ بولو نا عشق کے رنگ عشق کے رنگ میں رکھ جائے مہاجر ہو کے ہو بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی ہو ہو کے من کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کے قدیمے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار عشق کے رنگ میں رکھ جائے مہاجروں کے پختون بلوچیوں ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے مامن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی رد کی اس سے نہیں کوئی سلوگا ہاں جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر کو پھول بنا لیتا ہے دنیا کو چھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار جامائے عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں عشق کے رنگ میں ہاں اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب قوم کہتا ہے صحابی رسول حضور کے درباری نام حضرت حسان ممبر رسول پہ کھڑے ہیں حضور ممبر رسول پر انہیں کھڑے کر کے خود نیچے بیٹھے اور حسان کہہ رہے ہیں کلتا مبرام بالکل دل کا ان کا مد خلت کما تشاء ورفعنا لك ذكرك ورفعنا اپنا نگا نکرک کا مطلب اس مطلب کو سن کے اگر سبحان اللہ نہ نہ کرو تو بڑا دکھ ہوگا ہمارا پٹ نہ فٹ اور ہم نے بند کر دیا لگا تمہارے لیے ذکر تمہارے ذکر اب تو کہو گے نا کیا کہو کہا فٹ

اہر کشم سن کبو ببورے پانی سبھورے كہ لہ كا اجلہ كا اكلہ حبيبي يا يا يا يا يا محمد عروس مقيد مقيد مميد يا ممجد يا إمام القبلتين الله الله وقت من عرب ومن ورفعنا لك سواہ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر ورفعنا ورفعنا لك ذكرك عاشقون قيمة اللہ جامی تڑپ اٹھے تڑپ کر کہنے لگے نسیماں جانی بے بدنا گزر کل زہوار محمد را خبر تو ہی سلطان عالم یا محمد ضرور لطف سوئے من نظر کر مشرف شد جانی سے لطفش خدایا ای کرم دیگر پر امیر خسرو بھی بی پیتا گے نمی دانہ چ منزل بو شا من گو دانا نمی دان چ منزل بول سے بسمل بود شب جائے کہ میل بود شیر ہے نا ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یعنی کہ اللہ کا بندہ ہے تو پہلے محمد کا بندہ ہوگا جب تک میرے محبوب کا نہیں بنو گے میرے نہیں بنی سکتے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے یہ جہاں چیز ہے کیا قلم تیرے پتلا پٹلا شیر شادی شیر بھی تو پکار اٹھے کہ میں بات کر رہا ہوں بات نہیں کر رہا میں سمجھا رہا ہوں آخر میں سمجھاؤں گا میں نے یہ کیوں کہا تھا ساری باتیں میں نے کیوں کہی شیخ ساری کہتے ہیں بلبل غلام بھی کمال کشپت تو جام بھی جمال ہی حسنت جمیو فسال ہی سلو علیہ وآلہ وآلہ وآلہ شہزادہ امام علی مقام امام حسین اسیر کربلا کربلا بیمار حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان الدیار حسبا یوما الى حصیر کر بلا بیمارے کر بلا حضرت محترم